يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن ليبطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة اے ایمان والو اپنے ہتھیار لیے رہو پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے نکل کھڑے ہو اور یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پسو پیش کرتے ہیں پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر قربان کرنے والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے کافروں سے قتال یعنی لڑائی بھڑائی کے لیے آلات حرب یعنی جنگی ہتھیار وغیرہ تیار رکھنے کا حکم اللہ رب العزت مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے بچاؤ کے اسباب مہیا رکھیں ہر وقت ہتھیار بند رہیں تاکہ دشمن ان پر بآسانی کامیاب نہ ہو جائے ضرورت کے ہتھیار تیار رکھیں اپنی تعداد بڑھاتے رہیں قوت مضبوط کرتے رہیں باقاعدہ مردانہ وار جہاد کے لیے بیک آواز اٹھ کھڑے ہوں چھوٹے چھوٹے لشکروں میں بٹ کر یا بڑی پوری فوج کی صورت میں جیسا موقع ہو آواز آتے ہی کوچ بول دیں یہ منافقین کی خصلت ہے کہ خود بھی اللہ کی راہ سے جی چرائیں اور دوسروں کو بھی ڈھیلا کریں جیسے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول منافقوں کے سردار کا فعل تھا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے ان کی حالت یہ ہے کہ اگر حکمت ربانی سے مسلمانوں کو دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی نہ ہوئی دشمن ان پر چھا گیا انہیں نقصان پہنچا ان کے آدمی شہید ہوئے تو یہ منافق گھر بیٹھا پھولتا ہے اور اپنی دانائی پر اکڑتا ہے اور اپنا اس جہاد میں شریک نہ ہونا اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کا انعام گنتا ہے لیکن بے خبر یہ نہیں سمجھتا کہ جو اجر و ثواب ان مجاہدین صحابہ کرام مسلمانوں کو ملا اس سب سے یہ بد نصیب منافق ایک لخت محروم رہا اگر یہ ہوتا تو یہ غازی کا درجہ پاتا اور اپنے صبر کے ثواب سمیٹتا یا شہادت کے بلند مرتبے تک پہنچ جاتا اور اگر مسلمان مجاہدین کو اللہ تعالیٰ کا فضل مل گیا یعنی یہ دشمنوں پر غالب آ گئے ان کی فتح ہوئی دشمنوں کو انہوں نے پامال کیا اور مال غنیمت لونڈی غلام لے کر خیر و عافیت ظفر و نصرت کے ساتھ لوٹے تو اب یہ منافق انگاروں پر لوٹتا ہے اور ایسے لمبے لمبے سانس لے کر ہائے وائے کرتا ہے اور اس طرح پچھتاتا ہے اور ایسے کلمات زبان سے نکالتا ہے گویا یہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں گویا اس کا دین ہی اور ہے کہتا ہے ہائے ہائے میں ان کے ساتھ نہ ہوا ورنہ مجھے بھی حصہ ملتا لونڈی غلام والا مال متا والا بن جاتا الغرض دنیا ہی پر رہ جا ہوا اور اسی پر مٹا ہوا ہے بس اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کھڑے ہونے والے مؤمنوں کو چاہیے کہ ان سے جہاد کریں جو اپنے دین کو دنیا کے بدلے فروخت کیے دے رہے ہیں اپنے کفر اور عدم ایمان کے باعث اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا بناتے ہیں سنو اللہ کے راہ کا مجاہد کبھی نقصان نہیں اٹھاتا اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں قتل کیا گیا تو اجر موجود غالب رہا تو ثواب حاضر بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے مجاہد کا ضامن یعنی گارنٹی دینے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں یا تو اسے فوت کر کے جنت میں پہنچائیں گے یا جس جگہ سے وہ چلا ہے وہیں اجر و غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس لائیں گے فالحمدللہ للہ